دوسری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جس کو ایک دو دو لقمے یا کھجوریں واپس کر دیتی ہیں بلکہ مسکین تو وہ ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی چیز کا سوال نہیں کرتا اور نہ اس کی ضرورت کو سمجھا جاتا ہے کہ اسے کچھ دے دیا جائے حدیث نمبر چونتیس سو چون وسن احمد